ہے اب دیکھیں گے دنیا میں تو وعدہ پورا کرے گا یا نہیں دنیا میں اپنا ہر حاجت روا مشکل کو تھا صرف اللہ کو سمجھے گا یا نبیوں ولیوں کو حاجت روا مشکل کو تھا سمجھے گا دنیا میں اللہ بھیجتا ہے یہاں سے جب انسان مرتا ہے موت آتی ہے پھر اللہ قبر میں اس سے پوچھتا ہے پوچھا کیا جاتا ہے وہی جو وعدہ کر کے گویا کے آیا تھا اب بتا وہ وعدہ تم نے پورا کیا یا نہیں وہاں بھی سوال تھا ربے اور قبر نہیں خیال کیا ہوتا تیرا کو وہاں رب کا وعدہ کر کے آیا یہاں اللہ سوال کرتا ہے اب آپ بتائیں اس جسم سے اللہ نے وعدہ لیا تھا اللہ نے وعدہ لیا تھا روح سے اللہ پوچھے گا بھی جسم سے اللہ نے نوازا لیا تھا نہ اس جسم سے اللہ پوچھے گا میں جو ہے کام کہوں ملک صاحب کو کہ ملک صاحب بلا کام آپ نے کرنا ہے بعد میں میں اگر پوچھوں زید زید سے کہ تو نے یہ کام کیا وہ کہے گا مجھ سے تو نے کہا کب تھا میں نے وعدہ کب کیا تھا جس نے وعدہ کیا تھا اس سے پوچھ اس جسم سے اللہ نہیں پوچھے گا کیونکہ اس نے وعدہ کیا جس نے وعدہ کیا تھا اس کو پوچھے گا اور روح انسان کے بدل سے نکلنے کے بعد نیک لوگوں کی روح الین میں برے لوگوں کی روح جہاں کب کیا مت تک رو قیامت تک کیا مت تک میں روح نے وہ اس کی ہے وہ کیا ہے اس کی وہاں اس پہ بٹھایا جاتا ہے وہاں پر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ مر ربو کو ماں کو ماں تکولو کی حکی حاضر رجل چونکہ اللہ نے اللہ پوچھے گا روح چلی جاتی ہے دین میں یا الجین میں وہاں اللہ بٹھاتا ہے اسے پوچھتا کیوں قرآن پاک کی کیا الدا ان کتاب لفی اللہ ہر شاپ الدا لفی صدیق چین اور چین کے اندر وہاں اس کو بٹھایا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے اس جسم سے سوال جواب ہاں خدا قادر ہے اگلی بات سمجھو اگر خدا چاہے تو اس جسم سے بھی پوچھ لے اس جسم کو زندہ کر لے خدا قادر ہے پر قانون نہیں ہاں قانون نہیں جہاں ثابت ہوگا وہاں مانیں گے جہاں ثابت نہ ہوگا وہاں اور پرانے بات ہی آئے تھے میں کہہ رہا تھا تمہارے پاس کی آیت ہے سورہ نحل کی الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين ما شاء الله يقولون سلام عليكم موت آتی ہے آدمی پہ اچھی موت آ جائے ایمان پہ خاتمہ ہو جائے دعا کریں اللہ ہم تمام کو شرک سے بچا کر ایمان کا خاتمہ نصیب اللہ کی طرف سے فرشتے آتے واقع کہتے ہیں سلام علیکم سلام اور یہ ابھی رہا ہے مرنے کے بعد کہا جاتا ہے الجنہ جنا تم تم سیدھا جنت میں چلا جا اس کا بدر یہاں رہ گیا وہ زندہ کہاں میں جنت میں یہ کہہ رہے تھے ہوگا تم نے ریاض جنا مولوی صاحب ذرا ماں بہنا کو سمجھے نا ماں بہنا بہتی اور آگے بات تھا حضرت حضرت فاطمہ کہتی ہیں یہ تو کہتے نا یہاں حضرت فاطمہ کیا کہتی ہیں جنت الفرد سے مہوا میرا ابا جان پیغمبر کریم یہاں سے موت کا جام نوش کر کے زندہ کہاں ہے اور آپ خود سوچیں جنت کی زندگی آلہ ہے یا یہ زمین والی مٹی کی زندگی وہ خدا کا فکر کرو وہ خدا کا کچھ خوف کرو زندہ مانو آیا زندگی مانو جنت والی زندگی جنت والی جنت میں زندہ اور پیغمبر کریم خود جاتے ہیں ایک مقام میں نے دیکھا میں نے پوچھا کہ یہ مکان کیا ہے مجھے جبرائیل اور کا کا یا رسول اللہ نکلا مولوی صاحب نے بڑا زور لگایا میں نے پہلے کہہ دیا تھا اصل جھگڑا ہے جسم زندہ ہے یا نہیں مولوی صاحب چلے گئے روح کی طرف اور روح کی حیات کے بارے میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں روح کافر کی زندہ روح تو مرتب کی زندہ روح تو عام عام مومن کی زندہ روح تو شہید کی زندہ روح تو نبیوں کی زندہ روح تو سب کی زندہ یہ تو کافروں کی بھی روح زندہ جھگڑا تو یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا جس میں مبارک زندہ ہے یا نہیں زندہ ملک صاحب نے ٹائم میرا ضائع ہوا تھا کون ذمہ اچھا جناب جھگڑا تو روح کا ہے ہی نہیں اصل جو لکھ کر میں نے دیا تھا کہ جسم زندہ ہے مولوی صاحب آپ تو اس کا جواب نہیں دیتے کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ روح باہر ہو تو جسم زندہ نہیں ہوتا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مولوی صاحب پھر آپ نے پڑھا ہی نہیں کبھی آپ روح کی بات کرتے پھر کہتے میں آپ کو فلسفہ بتاتا ہوں کہ سوال کیوں ہوگا کیونکہ اس وقت پوچھا تھا نسٹ بے رب کم روحوں سے پوچھا تھا تو اب بھی سوال جواب روحوں سے ہوگا تو جناب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس وقت السطو بے رب تم اللہ نے روحوں سے پوچھا تھا تو قیامت کے دن سوال جواب کس سے ہوگا صرف روحوں سے کہ جسموں کے ساتھ بھی اس وقت بھی جسموں کے ساتھ سوال جواب ہوگا میں نے یہی عرض کیا تھا نبی کریم کی حدیث پر کہ جسم کو سزا ہوگی جسم کی پسلیاں ادھر سے ادھر نکل جائیں گی آپ مانتے ہی نہیں صرف روح ہی مانتے ہیں جسم کا انکار کرتے جاتے ہیں سنو روح کا معاملہ جسم کے معاملے سے بہت بلند ہوتا ہے علامہ ابن تجم لکھتے ہیں کہ ان بدلے نہ کون پھر جنتیا کسائے وہ تب تسے و وہ قبرے وہ دل بدلے سی ہے کہ روح کا معاملہ جسم کے معاملہ سے الگ ہوتا ہے روح وہاں بھی ہو تو قبر کے ساتھ بھی روح کا تعلق ہوتا ہے روح جلت میں بھی ہو تو بدن کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے مولوی صاحب آپ نے پڑھا نہیں جبریل کو اللہ روح کہتا ہے لیکن جبریل سدر میں بھی ہوتا تھا مصطفیٰ کے پاس بھی ہوتا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں روح کسی اور جگہ ہو تو جسم کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا ملک الموت فرشتہ ایک ہے ہزاروں جگہ پر جسم کے ساتھ تصرف کرتا ہے یہ آپ نے پڑھا نہیں ہے پھر میں عرض کروں مسلم شریف کی حدیث ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ تمہیں پتا ہے کہ سورج کدھر جاتا ہے ڈوبنے کے بعد صحابہ نے عرض کیا آقا ہمیں کیا پتا اللہ جانے یا اللہ کا پیارا رسول جانے کہ سورج کدھر چلا جاتا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا سورج ڈوبنے کے بعد عرش کے نیچے چلا جاتا ہے عرش کے نیچے جا کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے پھر اجازت ملتی ہے مولانا شبیر احمد عثمانی آپ کے بابا جی کہتے ہیں سورج تو رہتا یہی ہے عرض کے نیچے تو جاتا نہیں ہے یہ مسئلہ کیا ہوا وہ کہتے ہیں اصل میں سورج کی روح وہاں ہوتی ہے جسم جہاں ہوتا ہے تعلق دونوں کے درمیان ہوتا ہے اس تعلق کی وجہ سے سورج کا جسم یہاں چلتا ہے اور سنیے شبیر احمد عثمانی صاحب روح کے بارے لکھتے ہیں جہاں جنتوں کے نام درج ہے ان کے امال کی مسلے مرتب کر کے رکھی جاتی ہے اور ان کی ارواح کو اول وہاں لے جا کر پھر اپنے ٹھکانوں پر پہنچایا جاتا ہے قبر سے بھی ان ارواح کا ایک گنا تعلق قائم رکھا جاتا ہے قبر سے بھی ان ارواح کا ایک گنا تعلق قائم رکھا جاتا ہے سنتے جانا شاہ عبد القادر صاحب لکھتے ہیں آپ کے مولوی غلام اللہ خان صاحب کی تفصیل جواہر القرآن کی حاشیہ پر مزہ القرآن کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ کے مقربوں کی روح وہاں پہنچتی ہے اور رہتی ہے اور عام مسلمانوں کی وہاں پہنچ کر پھر ان کی اسم نویسی ہو کر اپنے درجے کے موافق والے آسمان میں یا زمینوں آسمان کے بیچ یا چاہے زمزم میں رہتی ہے اور ایک طرح کا تعلق قبر سے بھی رہتا ہے اور روح جہاں بھی ہو قبر کے ساتھ تعلق ضرور ہوتا ہے اور اسی تعلق کی وجہ سے جسم سدا محسوس کرتا ہے کافر کا اسی تعلق کی وجہ سے مومن کا جسم جسم آرام محسوس کرتا ہے مولوی صاحب عثمانی صاحب آگے لکھتے ہیں جبریل علیہ السلات وسلام کو قرآن میں روح کہا گیا اور پھر ملا علی کاری رحمت اللہ نے بات فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے اجسام کئی ہوتے ہیں روح ایک ان کے اندر اثر کرتی ہے پھر آپ کے مولانا اشرف علی صاحب خان بھی لکھتے ہیں ایک مجذوب تھے اللہ والے وہ تیس شہروں میں بیک وقت جمعہ پڑھایا کرتے تھے اور روح تو بندے کی ایک ہی ہے نا لیکن ایک روح جب تیس شہروں کے جسموں کے اندر برابر اثر رکھ سکتی ہے تو روح وہاں بھی ہو اس روح کی وجہ سے جسم میں پھر بھی حیات ہوتی ہے میں نے پہلے کہا تھا جھگڑا روح کا نہیں کہ روح کہاں ہے جھگڑا ہے جسم زندہ ہے کہ نہیں ایک آیت پر کہ جسم زندہ نہیں ایک حدیث پر مستفی پیارے کی کہ جسم زندہ نہیں سیاح کسی کا فرمان پڑھ دے کہ جسم زندہ نہیں روح نکل جائے تو جسم بالکل مردہ ہو جاتا ہے مولوی صاحب نہ سنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے بازو میرے آسمائے ہوئے ہیں والی صاحب میں آپ پڑی تھی ولا جبتا ہے اللہ تو جسموں کی بات کر رہا ہے جس کا جسم قتل ہو جائے وہ زندہ زندہ ہے ارے جسم شہید کا تو مصطفیٰ کی شان تو ورا ہے تھانوی صاحب کے پردادا جی کی میں نے بات سنائی تھی تھانوی صاحب کہتے ہیں جی ہو گئے شہید ڈاکوؤں نے مار دیا تو من پوتےلا دونوں مال ہی شہید تو مر گئے تھے شہید ہو گئے تھے سانی صاحب کے دادا جی لیکن رات کو مٹھائی کا ڈبا اٹھا کر اپنی بی صاحبہ کے پاس آ گئے سانوی صاحب کے پردادا دادا جی مٹھائی کا ڈبا اٹھا کر آ گئے اٹھا کر دیکھ لیجیے اور خود انہوں نے اپنی زندگی میں چھپوائی تھی بعد میں کسی نے کارنامہ نہیں لکھا اور ساتھ کہہ دیا ارے بیگم صاحبہ دیکھو اگر تم کسی پر ہمارا آنا ظاہر نہ نہ کرو تو ہم روز آیا کریں گے اور روز تیرے لیے مٹھائی لایا کریں گے لیکن بیگم صاحبہ ڈر گئی کہ تاکہ مٹھائی کھان گے تو لوگ پتہ نہیں کی آخر کی مٹھائی کون نہ آؤں صاحب اللہ فرماتا ہے بڑا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون اے مصطفیٰ کا فرمان مانو جسم کو صدا ہوتی ہے اللہ کا فرمان مانو جو قتل ہو جائے قتل جسم ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ جسم بھی زندہ ہے روح کا تعلق نہیں ہم بات کرتے روح جہاں بھی ہو جسم بہرحال زندہ ہے میں نے پہلے عرض کیا تھا روح کی تو بات بڑی کرے گا مولوی صاحب لیکن ایک ایک پر کا جسم زندہ نہیں پر پھر میں نے کہا تھا بٹھایا کس پہ جاتا ہے قبر میں جسم تو کے روح کو جسم تو اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے صاحب یہ جواب کون دے گا یہ سانپ کس پہ ڈستے ہیں جسم کو یا روح کو نہیں آیا میں نے پوچھا تھا وہ پسلیاں ایک دوسرے کو قبر اتنا دبائے گی ادھر کی پسلی ادھر نکل جائے گی ادھر کی پسلی تیری ادھر نکل جائے گی بتایا کس کو دبایا جائے گا جسم تو روح کو تو اس کا جواب کون دے گا جب ہم اس کا جواب نہیں آیا میں نے کہا تھا من رہا دان ذکری سنگ معیشت اس کا جواب نہیں آیا دونوں دالک والا جواب نہیں آیا مولوی صاحب اتنی آ لانی پڑی آپ نے جواب نہیں دیا اب پھر مطالبہ کرتا ہوں آیت پڑھ دے اللہ کے قرآن کی کہ جسم زندہ نہیں ہوتا جسم میں کوئی حیات نہیں ہوتی ایک حدیث پڑھ دے مصطفیٰ کی کہ جسم زندہ نہیں ہوتا میں نے کہا تھا ہم کہتے ہیں کہ جسم زندہ ہوتا ہے تمہارے مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے کہا فتوا ان پر تو نے کیوں نہیں لگایا گنگوئی صاحب پر فتوا کیوں نہیں لگایا ان کو لیے تو حضرت گنگوئی اور مولوی سعید اسد نے کہا سر لیے نا تیری تو اس لیے ہماری صحیح کا پر فتوا لگاتے ہو اللہ کے قرآن کی ایک اور آئے سنتے جاؤ میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے سنو بلا بلاتا سب اللہ جین کی سبھی لاہتا ارے جو اللہ کی رحمت قتل ہو جائے جو اللہ کی رحمت قتل ہو جائے ارے زبان سے مردہ کہنا تو درکنار دل میں بھی مردہ نہ سمجھنا جن کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے میں پوچھتا ہوں قتل جسم ہوتا ہے یا قتل روح ہوتی ہے مولوی صاحب اس کا جواب تو قیمت تک نہیں دے سکے گا نہ سنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یا اللہ ان کو کیوں مردہ نہ سمجھے جسم تو ان کے قتل ہو گئے اور جو زندہ ہے رب یہ رب کے بڑے مقبول ہیں یورزا ان کو رزق بھی ملتا ہے یہ کھاتے پیتے بھی ہے لیکن تمہیں سمجھ نہیں اور تمہیں سمجھ نہیں جب سمجھ رہا ہو تو کیا تم لا تعلمون اور کسی اہل اللہ سے آ کے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں مسئلہ معلوم نہ ہو ارے مولوی صاحب اس پر میں ادریس کاندلی صاحب کا حوالہ پڑھتا جاتا ہوں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو یقین ہو جائے آپ تو نہیں مانیں گے آپ کے جو دوست ہے وہ یہ کہہ دے کہ سارے دیوبندی مولوی تو نبی کریم علیہ السلام کی حیات مانتے تھے ان کی حیات کے قائل تھے یہ پتہ نہیں ناخلف کہاں سے آ گئے ان کی باتیں مانتے نہیں کانوی صاحب لکھتے ہیں جمہور علماء کا مسلط یہ ہے کہ شہداء کی حیات جسمانی ہے شہداء کی حیات جسمانی ہے سلی انار اصول ہند قریبا ہے دوست عزیز ہے اب پھر مولوی سعید صاحب نے شہیدوں والی آیت کو پھر دوہرایا میں نے اس پر انہیں جو کہا تھا چاہیے تھا اس کا جواب دیتے اس کا جواب نہیں آتا پہلی بات کو دوہرا رہی ہے میں نے کہا تھا آپ کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی ہے شہید زندہ یعنی اس کا جسم زندہ میں نے کہا تھا کہ نبی پاک کہتے ہیں روح زندہ اب نبی پاک کی بات ٹھیک ہے یا آپ کی اس کا جواب دیتے اس کا جواب تو آتا کوئی نہیں اور دل لگائی ہوئی ہے نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ نبی کے بھگوان کو مانتے ہیں ان کو نہیں مانتے چلو آؤ اپنے بابا جی کی سنو یہی نا کر سب لگے کوٹی روز پہ لکھتا ہے تمہارا بابا وہ لکھتا ہے ساری نزول یہ آیت شہدائے عہد کے حق میں نازل ہوئی حضرت ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی عہد میں شہید ہوئی اللہ پاک نے ان کی کو ان کی کو سبز پرندوں کے کالب عطا کیے سبز پر کی کیے وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں وہ کہتا ہے روح زندہ آپ کہتے ہیں جسم زندہ اگر نبی پاک کی نہیں مانتے قرآن کی نہیں مانتے وہ تو آپ کو نصیب ہی نہیں اپنے بابا کی تو مان لو پھر کہتے ہیں بھائی روح روح کی تو بات کوئی نہیں روح تو سب کی زندہ روح اگر سب کی زندہ ہے ہمارے نزدیک تو آپ کہتے ہیں کہ جسم سب کا زندہ جسم بھی تو آپ کے نزدیک سب کا زندہ خود آپ نے کہا حتیٰ کہ اندرا گاندھی ہو تو اس کا بھی زندہ ابو چہل ہو تو اس کا بھی زندہ اور نبی کا بھی زندہ اور اندرا گاندھی کا بھی زندہ ماض اللہ کو کیسے رہا ان کا جی کا بھی زندہ جسم ابو جہل کا بھی زندہ جسم ادھر نبی کا بھی زندہ جسم کیا تم نے فرق کیا ان کا اور ہمارے ہاتھ زندگی اور پیغمبروں کی آلہ زندگی جنت کی زندگی اور کافر وہ سجین کے اندر کہے ہمارے نزدیک دیکھیے ہم کتنا احترام کرتے ہیں پیغمبر کا آج کیا خیال کر رہے ہیں کہتے ہیں اور فلاں آئے فلاں آت کا جواب نہیں دیا میں نے آپ کو پہلے سے کہا ہے یہ جو آیات آپ نے پڑھی ہے جن کا تعلق ہے عذاب قبر کے ساتھ میں آپ کو جواب دے چکا ہوں اور بار بار دے چکا ہوں عذاب قبر پر حق ہم نے مانا لیکن ان آیتوں میں یہ اگر ہے تو دکھا دو کہ روح اس جسم کے اندر لوٹ کے آ گیا اور یہ جسم زندہ ہو کے باتیں کرنے لگا حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جسم جو ہوتا ہے نا مردہ یہ کبھی بات کر سکتا ہے لو لو لو اننا لو فرض کرو یعنی ایسا ہے نہیں فرض کرو اللہ ملائکا ہم ملائکہ کو نازل کر دیتے وہ کلام اور مردے کلام کرتے فرض کرو یعنی کرتے تو نہیں فرض فرض فرض کر لو کہ مردہ کلام قرآن کہتا ہے مردہ کلام نہیں کرتا مولوی صاحب کہتا ہے مردہ کلام کرتا ہے قرآن کی مانیں گے اس کی اور ایک بات بات میں یہ کہہ رہے تھے جی فرشتہ ایک ہے ہر جگہ موجود کس نے کہا آپ کو ایک قرآن پاک تو کہتا ستوس تھا ہوں ملتا ایک فرشتہ نہیں ملائکہ بڑے سارے فرشتے ہیں میں بتا رہا تھا کہ نبی پاک نے دیکھا ایک مقام تو آپ نے پوچھا جبرائیل می کا یہ ہی ہے کہ وہ کرنے لگے ذات منزلوں کا یا رسول اللہ یہ آپ کا ہے یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ساتوں آسمانوں کے وہاں پر آپ نے دیکھا تو وہ کہنے لگے آپ کا مکان ہے آگے حدیث کے لفظ ہیں بخاری شریف کے دانی ادو خل مندلی

عمر آپ کی ابھی باقی ہے وہ جو تریسٹھ سال عمر تھی وہ ابھی تک پوری عمر کچھ باقی ہے وہ پوری ہو جائے گی تو آپ یہاں پر نبی پاک کیا بتانا چاہتے ہیں اس حدیث سے کہ موت کا جان نوش کر کے میں وہاں پر زندہ میں آپ کی روح مبارک وہاں زندہ جسم مبارک زمین یہاں پر سالم اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اتنا جو وقت گزر رہا ہے تو مولوی صاحب میں اگر ہمت ہے ادھر ادھر جی روح فلاں چھتیس مقام پہ چلا گیا تیس مقام پہ چلا گیا فلاں جگہ چلا گیا فلاں جگہ چلا گیا اور اس کے لیے فلاں کہتا ہے فلاں کہتا ہے روح کو پھیلا رہے ہیں ایک ایک پیش کر دو صرف ایک جس کے اندر یہ ہو کہ نبیوں کی روح جسم کے اندر لوٹ کے آ جاتی ہے پھر قبروں کے اندر جو جسم ہوتے ہیں یہ زندہ ہو کر قیام کود کر کے نمازیں پڑھتے ہیں صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مبارک جسم کو میت سمجھ کر دفن کیا تھا اور ہماری کی کتاب میں صاف لکھا ہوا ہے الما آج بھی پیغمبر کریم کا مبارک وجود اسی طرح ہے جس طرح رکھا گیا تھا میت تھا اس کے اندر روح نہیں تھی اب بھی اسی طرح ہے اب بھی اسی طرح جب رکھا گیا تھا تو وہ تازہ صحیح سالم تھا اب بھی کیا ہے صحیح سالم ہے اور نبی پاک کی حدیث ہے نسم نسمت المومن تعر مومن کا نسم مومن کا وہ ایک پرندہ ہے سمجھے وہ کیا ہے ایک اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا لوگوں کی شجر چنگا جنت کے اندر وہ چہتا ہے سیر کرتا ہے اور کب تک یوم جب اصو کے دن اللہ اس روح کو ایک بدن میں لوٹائے گا اس سے پہلے لوٹ کے آتا اور شاہ عبد القادر کا یہ خود ایک حوالہ پڑھ رہے تھے اس کے اندر لفظ آ گیا کہ روح ہے وہاں ان یا سجین میں رہتی ہیں رہتی یہ کہتا ادھر قبر میں وہ کیا کہتے ہیں رہتی شکر جی ایک گنا تعلق ہوتا ہے تعلق یہ تعلق کسی حدیث سے نکالو ہاں یہ تعلق ہوتا ہے تعلق کوئی قرآن کی آیت ہے تو تعلق کے ثبوت میں پیش کرو کوئی حدیث ہے تو پیش کرو یا روح کے لوٹنے کے لیے لاؤ اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آپ کے ایک طرف ہے حضرت ابو بکر ایک طرف ہے حضرت عمر جا رہے ہیں ہائے کیا عجیب نظارہ ہوگا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہار جس طرح اب ہم ہیں قیامت کے دن ہم اسی طرح زندہ نب آسو لوگو اسی طرح ہمیں زندہ کیا جائے اور اب یو مل قیامت قیامت کے دن قیامت کے دن زندہ ہونا ہے حضرت ابراہیم علیہ تو سلام خود کہتے ہیں پرانے پاک میں آئے موجود ہے میں اب تو زندہ ہوں ایک وقت وہ آئے گا اللہ مجھ کو بھی مواد پھر سوما پھر قیامت کے دن جا کے اللہ مجھے زندہ کرے گا قیامت کے دن اللہ مجھے زندہ اور آپ خود ذرا بتائیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجود ہوں تو آپ کے مسلح پہ کوئی اور آ سکتا ہے اگر مدینہ منورہ کی مبارک قبر میں نبی پاک کا یہ جسم زندہ ہے تو پھر کوئی اور نماز پڑھا سکتا ہے اور آپ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ مبارک مبارک جسم زندہ ہو اور اللہ کہتا ہے آپ زندہ رہیں تو آپ نے عبادت کرنی ہے تو نبی پاک نماز کو چھوڑ سکتے ہیں اب اگر یہ مولوی صاحب جو ادھر زندہ ہیں ادھر با جماعت نماز نہیں پڑھتے معاذ اللہ سنو معاذ اللہ اللہ محفوظ فرمائے ان لوگوں کا جو غلط عقیدہ ہے نبی پاک تو کہتے ہیں جو جماعت کی ساتھ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے میرا دل ہوتا ہے ان کے گھروں کو پہ دراز سے کام ہو رہا ہے کریم والا علی و صحاب ہی اجمعین بس اس تقریب کے بعد نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد انسان بس ملک صاحب ٹائم میرا اور شروع ہوگا پلی و نسلم والا رسول کریم علیہ والا علی و صحاب ہی اجمعین صلی وسلم علی رسول کریم والا علیہ وسحاد ہی اجمعین میں نے مولوی صاحب سے پہلے کہہ دیا تھا مولوی صاحب روح کے بارے تو جھگڑا ہی نہیں جھگڑا تو ہے جسم مبارک کے بارے میں روح ہم مانتے ہیں وہاں بھی ہوتی ہے لیکن تعلق جسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے ہم قرآن بھی مانتے ہیں مصطفیٰ کا فرمان بھی مانتے ہیں روح کو بھی زندہ مانتے ہیں جسم کو بھی زندہ مانتے ہیں زندہ جسم کو نہ ماننے والے جسم مبارک کو بیگان سمجھنے والے کون ہوتے ہیں شہید کی آیت کا تو آپ نے جواب نہیں دیا اب سنو اللہ فرماتا ہے بلو اللہ اللہ اللہ الرسول رحیمہ محبوب پیارے اگر یہ گناہ کر لے گنا کرنے کے بعد تیری بارگاہ میں آ جائے تیری بارگاہ میں آ کے اللہ سے معافی مانگے محبوبہ تو بھی سفارش کر دے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا یہ حکم سرکار کی ظاہری حیات و تجیمہ تک نہیں تھا آج بھی عیسائیت کا حکم باقی ہے سنو سنو سرکار کا روزہ یہ پھر تھا مروان آیا مروان نے دیکھا ایک آدمی اپنا چہرہ سرکار کے روزے پر رکھے ہوئے ہیں مروان نے آ کے ٹھوکر ماری اور تجھے پتا نہیں کھڑا ہو یہ تو پتھر ہے سرکار نے جب اس ٹھوکر ماری وہ آدمی نے سر اٹھایا وہ آدمی کون تھا اللہ کے محبوب کا صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تھا اس نے کہا سنو میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا اس کا جواب ن دے گا مولوی صاحب ہٹ سے ذرا سنبھل کے اللہ کے لال نے محبوب نے ساتھ فرمایا جمعہ کا دن بڑی برکت والا دن ہے ابو نائب شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں جمعہ کا دن سرکار نے فرمایا بڑی برکت والا دن ہے اسی کے اندر قیامت آئے گی علیہ اسلام کی پیدائش اسی میں ہوئی تو تم اس جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑا کرو سرکار نے فرمایا کیا سوچ میں پڑ گئے سوچ میں پڑنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بتو تو دو سلا تو نہ کا بلیتا یا رسول اللہ جب آپ کا جسم مبارک ریزا ریزا ہو جائے گا پھر بھی آپ درود و سلام سنیں گے سرکار پھر بھی آپ پر درود و سلام پیش کیا جائے گا سرکار نے فرمایا سن لو اللہ الارض اجساد سن لو اللہ نے نبیوں کے جسموں پر زمین کو کھانا حرام کر دیا ہے زمین کو کہا خبردار نبیوں کا جسم مت کھانا یا سرکار نے ارشاد فرمایا میں پوچھتا ہوں صحابہ کو کیا شبہ پڑا تھا صحابہ کو شبہ پڑا تھا کہ سنتی تو روح ہے جسم مبارک تو ریزا ریزا ہو جائے گا تو یہ جسم پر روح شروع پیش کیا جائے گا سرکار نے فرمایا فکر نہ کرو میرا جسم اسی طرح تر تازہ رہے گا اب اس کی تفسیر کے اندر آپ کے ہی مولوی صاحب مولوی صاحب خلیل بھی صاحبی بجل کے اندر لکھتے ہیں کہتے ہیں اللہ عز و جل حرم علی الارض اے اے اجساد من الانبیاء ان الانبیاء فی قبورہم کبور اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ خبردار نبیوں کے جسموں کو نہ کھانا نبیوں کے جسم تو زندہ ہوتے ہیں ندیوں کے جسم زندہ ہوتے ہیں ان لمبیا ہے مہجان اور سنو مولوی صاحب ایک اور حدیث پڑھتا جاتا ہوں ابن نادا شریف ہے سیاستہ کی سفا ایک سو اٹھارہ پہ پڑھ رہا ہوں نبی کریم علیہ السلام ندی ہر سلام الگ ہر دے انتا کھولا